اور اب میں خطاب کے لیے دعوت دے رہا ہوں ہمارے سن سے آئے ہوئے مہمان حضرت مولانا احمد میاں حمادی کے فرزند مولانا محمد طاہر مکی کو وہ تشریف لائیں اور خطاب فرمائیں حضرت مولانا محمد طاہر مکی حمادی الحمد للہ الحمد للہ وحدہ وقفا و صلاۃ وسلام و علاملہ نبی عباد ولانت و والخز على اللعين الخزي الخنزير الكذاب الدجال المردود مرزا غلام احمد قادیانی واتباعه واعوانه وانصاره عدد كل ہی الف الف عدد من يومنا هذا الى يوم الدين اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا محمد ملء السماوات وملء الارض وملء العرش العظيم صاحب صدر گرامی قدر حضرات سامعین اکرام بہت بڑی عظیم خوشخبری ہے میرے اور آپ کے لیے صرف اس پروگرام میں شرکت ہی نجات کا ذریعہ ہے کیونکہ حضور علیہ السلاۃ والسلام کی نسبت اصل چیز ہے اور جس کو یہ نسبت حاصل ہو گئی وہ آسمان کا ستارہ بن گیا ہمیں نہیں پتا تھا کہ ابو بکر کون ہے عمر کون ہے عثمان کون ہے علی کون ہے طلحہ زبیر اور دیگر صحابہ کون ہے رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین ہم نے تو انہیں تب پہچانا جب آقا کے قدموں میں بیٹھا ہوا دیکھا ہمیں کیا پتا کہ ایک حبشے کا غلام آزاد ہو کر اور آقا کے جب قدموں میں بیٹھے گا تو حضور علیہ سلاۃ والسلام واپس آ کر بشارت دیں گے کہ بلال تو چلتا دنیا میں ہے تیری آواز جنت میں سنائی دے رہی یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت ہے اور اسی نسبت کو جب تک ہم قائم رکھے ہوئے ہیں ہماری نماز روزہ حج زکوٰۃ یہ قابل قبول ہے اگر اس نسبت کو ایک سیکنڈ کے لیے کوئی دل سے نکال کر باہر رکھ دے تو کوئی نماز روزہ حج زکات قابل قبول نہیں ہم نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نہیں کی لیکن وہ مردود منافق ابی بن سلول جس نے رسول پاک کی زیارت کی اور رسول پاک کے پیچھے نمازیں پڑھی اور جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر تشریف لاتے تھے تو ابو بکر و عمر و عثمان رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین میں سے کوئی نہیں یہ کھڑا ہو کر کہتا تھا کہ اے لوگو مانو اور سنو یہ جو کہہ رہا ہے اس کی بات مانو گے تو جنت میں جاؤ گے اس کی بات نہ مانو گے تو دوزخ میں جاؤ گے یہ کہنے کے باوجود پھر جب یہ مرتا ہے تو پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اس کی لاش پر اپنی وہ چادر ڈالتے ہیں جس کے لیے میرا یقین ہے کہ اس کا ایک ذرہ یوں کر کے اگر جہنم کی طرف ڈال دیا جائے تو جہنم جنت بن جائے وہ چادر اس پر ڈال کر اور پاک پیغمبر ہاتھ اٹھاتے ہیں پاک پیغمبر نے وہ ہاتھ اٹھائے کہ چاند کی طرف اشارہ کیا تو چاند دو ٹکڑے ہو گیا پانی کی قلت ہوئی اور یوں انگلیاں کی تو چشمے جاری ہو گئے پاک پیغمبر نے یہ ہاتھ عمر ابن خطاب کے لیے اٹھائے تھے تو پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کو قبول فرما کر رب کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر کو پاک پیغمبر کا غلام بنا دیا پاک پیغمبر نے جب یہ ہاتھ کسی دعا دعا کے لیے اٹھائے تو وہ اللہ رب العزت نے قبول فرمائی لیکن آج یہ ہاتھ اٹھ رہے ہیں اور اللہ رب العزت سے دعا کر رہے ہیں کہ پروردگار عالم اس کی مغفرت فرما اللہ نے قرآن میں حکم نازل فرما دیا کہ اے پاک پیغمبر تیرے یہ ہاتھ کبھی میں نے رد نہیں کیے لیکن یہ جو لانتی تیرے آگے پڑا ہوا ہے اس کے دل میں صرف تیری محبت نہیں تھی اس وجہ سے ایک دفعہ نہیں اگر تو ستر دفعہ بھی اس کے لیے دعا کرے گا تو یہ دعا قبول نہیں ہوگی اس پر جہنم واجب ہو چکی ہے اس لیے کہ اس کے دل میں پاک پیغمبر کی محبت نہیں تھی ورنہ جہاد اس نے نبی کے ساتھ کھڑے ہو کر کیا نماز نبی کے پیچھے کھڑے ہو کر پڑھی اس نے حج نبی کے ساتھ کیا اس نے زکات نبی کے حکم پر دی اس نے سب کچھ نبی کے حکم پر کیا لیکن اس کے دل میں پاک پیغمبر کی محبت نہ ہونے کی وجہ سے آج پاک پیغمبر دعا کر رہے ہیں تب بھی ان کی دعا کے لیے حکم نازل ہو رہا ہے کہ آج تک تو آپ ان کے لیے دعا فرمایا کرتے تھے ان کی دل جوئی کے لیے لیکن آج کے بعد ایسے شخص کے لیے جس کے دل میں تیری محبت نہ ہو مقصد منافقین تھے ان کے لیے دعائے مغفرت کرنے کی بھی اجازت نہیں ہے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دین حق کی جو شرط اول ہے وہ کیوں کہا جاتا ہے وہ میں آپ حضرات کی خدمت میں عرض کر دوں قرآن میں آیت ہے فن آمن بسلم آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ فقد اگر یہ لوگ ایمان لے آئیں ایسے جیسے تم ایمان لے آئے ہو تم سے مراد جب قرآن نازل ہوا اس وقت کون تھے سارے بولو یار صحابہ کا نام ہی بھول گئے ہم تو جب تک صحابہ کے قدموں تک نہیں پہنچیں گے تو ہمارا تو دین ہی کامل نہیں ہے اس وقت جب قرآن نازل ہوا سامنے کون تھے تو اللہ نے فرمایا کہ جب تک یہ ایمان ایسا نہ لائیں جیسا تم لوگ ایمان لائے ہو ایمان قابل قبول نہیں ہے اب ایک بات صحابہ کے ایمان کو ہی معیار کیوں بنایا گیا یوں بھی تو ہو سکتا تھا کہ اس امت کے صلحہ جس طریقے پر ایمان لائیں جس طریقے پر زندگی گزاریں اس طریقے پر ایمان لے آؤ کامیاب ہو جاؤ گے لیکن صحابہ کے ایمان کو معیار اور کسوٹی کیوں بنایا گیا مفتی محمد شفیع نور اللہ مرقدہ مفتی اعظم پاکستان نے معرف القرآن میں لکھا ہے فرمایا کہ صحابہ کے ایمان کو معیار اور کسوٹی اس وجہ سے نہیں بنایا گیا کہ صحابہ ہم سے زیادہ نمازی تھے صحابہ کے ایمان کو معیار اور کسوٹی اس وجہ سے نہیں بنایا گیا کہ انہوں نے ہم سے زیادہ حج کیے ہوں گے صحابہ کے ایمان اور معیار کو کسوٹی اس وجہ سے نہیں بنایا گیا کہ وہ شاید ہم سے زیادہ خیرات کرنے والے ہوں گے اس لیے کہ کہ صحابہ میں ایک دو یوں بھی صحابی گزرے تھے جنگ چل رہی ہے ایک شخص آیا اس نے کہا میں کلمہ پڑھ لوں تو کیا حکم ہے رسول پاک نے فرمایا وہ جنت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں جاؤ شہید ہو جاؤ جنت میں چلے جاؤ اس نے کلمہ پڑھا جنگ چل رہی تھی نماز کا کوئی ٹیم نہیں تھا اس نے جنگ میں شہادت پائی رسول پاک نے اس کی لاش اپنے ران مبارک پر رکھ کر ہاتھ پھیر رہے تھے کہ کتنا تھوڑا سا عمل اور کتنا بڑا اجر لیکن مفتی صاحب نے لکھا ہے کہ اس نے جیسے ایک نماز نہیں پڑی روزہ نہیں رکھا حج نہیں کیا خیرات نہیں کی صرف اسلام لایا اور شہید ہو گیا یہ ایک مٹھی بھر جو خیرات کرے رسول پاک نے فرمایا بعد میں آنے والے ولی غوث کتب ابدال تمام کے تمام مل کر اہد پہاڑ جتنا سونا خیرات کر دے لیکن اس ادنا سے ادنا صحابی کے اس مٹھی بھر جو کے برابر نہیں ہو سکتے صحابہ کو یہ مرتبہ کیوں ملا یہ نماز کی وجہ سے نہیں حج کی وجہ سے نہیں روزے اور زکاتوں کی وجہ سے نہیں اگرچہ نماز اہم چیز ہے نماز کی فرضیت کا منکر بلا شک کافر ہے زکوٰۃ کی فرضیت کا منکر بلا شک کافر ہے حج کی فرضیت کا منکر بلا شک کافر ہے لیکن اس کے باوجود یہ سب چیزیں کر لے اگر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں ہے تو سب چیزیں بیکار ہیں اور وہ محبت صحابہ کے دل میں تھی تبھی اللہ نے فرما دیا کہ وہ ایمان چاہیے جو صحابہ کے دل میں تھا حضور علیہ السلاۃ والسلام جنگ کے موقع پر فرما رہے تھے کہ لاؤ جہاد کی تیاری کرو سامان لاؤ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے حضرت عثمان فرماتے ہیں کہ مجھے اس دفعہ مال میں تجارت میں نفع ملا تھا میں نے کہا یہ ابو بکر ہر دفعے بازی لے جاتا ہے اس دفعہ میں اس کی بازی ہاروں گا اس کو ہراؤں گا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بیٹھے ہوئے تھے سامان دے کر بہت سارا سامان فرمایا ابو بکر عثمان کیا لے کر آئے یا رسول اللہ آدھا سامان گھر کے لیے رکھا ہے آدھا آپ کی خدمت میں لے آئے حضور نے فرمایا صحیح اتنی دیر میں دیکھا کہ ابو بکر آ رہے تھوڑی سی گچڑی سامان کی بھری ہوئی ہے حضرت عثمان خوش ہو گئے فرمایا اتنا سا سامان لے کر آئے ہیں میرے سامان کے مقابلے میں کیا ہے حضور علیہ السلام نے فرمایا ابو بکر کیا چھوڑ آئے ہو سوال میں ہی فرق دیکھو ادھر فرمایا عثمان کیا لے کر آئے ہو ابو بکر سے فرما رہے ہیں کہ صدیق کیا چھوڑ آئے ہو ابو بکر صدیق نے فرمایا کہ میرے آقا آپ حکم کریں اور میں سامان گھر میں کچھ چھوڑ کر آؤں تو پھر صدیق آئے جھاڑو لگائی ہے جھاڑو لگائی ہے جو سامان تھا گھر میں دے آیا حضور علیہ السلام نے پھر اعلان فرما دیا کچھ اور ہے تو لے آؤ ابو بکر گھر گئے اما عائشہ فرماتی ہیں کہ میرے ابا رات ہو گئے تھے دیوار پہ ہاتھ لگا رہے تھے یوں میں نے کہا ابا کیا ہے سب کچھ تو دے آئے فرمائے محبوب نے اپیل کی ہے مجھے یاد پڑتا یہاں کہیں میں نے سوئی رکھی تھی وہ سوئی اٹھا کر دے آؤں شاید کسی مجاہد کے کپڑے سل جائے اما عائشہ فرماتی ہیں کہ میرے ابا نے وہ سوئی لی اور جا کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں ڈال دیا جب ابو بکر صدیق واپس جانے لگے تو حضور علیہ السلام نے پھر آواز لگا دی ہاں یہ توجہ کرنا لیلا لیلا کہہ کر پیار مت جتا مجنو بن کر پتھر کھانا سیکھ ختم نبوت کا مجاہد اور ختم نبوت کا عاشق وہ ہے اور صدیق اور عمر و عثمان و علی رضی اللہ تعالی علیہ اجمعین کا عاشق وہ ہے صحابہ کا غلام حقیقی وہ ہے تابعین کا غلام حقیقی وہ ہے جو صحابہ کے اس بتائے ہوئے اور کیے ہوئے عمل پر چلے کہ جب مسئلہ آ جائے ختم نبوت کا جب مسئلہ آ جائے پاک پیغمبر کی عزت و ناموس کا جب مسئلہ آ جائے پاک پیغمبر کی تاج و تخت ختم نبوت کا تو اپنے تمام مسالک کے اختلافات نیچے رکھ کر اور اپنی تمام جماعتوں کی باتیں پیچھے رکھ کر منشور کو پیچھے رکھ کر سب سے پہلے عزت بچانی ہے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح یا غلط ہے سارے بولو صحیح یا غلط ہے میرے والد صاحب یہاں کھڑے ہوئے اور میں یہاں کھڑا ہوں ایک نے میرے ہاتھ میری پگڑی میں ہاتھ ڈالا ہوا ہے آپ کو میری عزت میرے باپ کی وجہ سے ہوگی میرے باپ کی وجہ سے ہوگی کہ ختم نبوت کے بزرگ ہیں رہنما ہیں اس کے بچے کو کوئی پگڑی میں ہاتھ ڈال رہا لیکن آپ مجھے بچاتے بچاتے دیکھ رہے ہیں کہ اتنے میں میرے باپ کی پگڑی میں کسی نے ہاتھ ڈال دیا اب آپ اپنے ایمان پر بتاؤ انصاف کا تقاضا کیا مجھے بچاؤ گے یا میرے باپ کی پگڑی کو بولو بولو سارے بولو سمجھ نہیں آئی میری مثال میرے باپ کی پگڑی کو ہم صحابہ تو صحابہ ہیں صحابہ کی عزت و ناموس پر جان قربان کریں گے صحابہ تو بڑے تھے ہم خواجہ خان محمد صاحب تو بڑے تھے خواجہ خلیل احمد اور خواجہ عزیز احمد اور یہ بزرگ تو بڑے ہیں لیکن ختم نبوت کے وہ غلام جو باہر ڈنڈا لے کر کھڑے ہوئے ہیں اور چیکنگ کر رہے ہیں ہم ان کی جوتیوں کی بھی حفاظت کریں گے لیکن جب باری آئے گی پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی جب قادیانی ان کی عزت پر بکواس کرے گا جب کوئی گستاخ ان کے ناموس پر بھونکے گا ہم ان تمام کو سائڈ پر رکھ کر سب سے پہلے اس کی عزت بچائیں گے کہ جس کی عزت کی وجہ سے ابو بکر کو عزت ملی جس کی عزت کی وجہ سے عمر کو عزت ملی جس کی عزت کی وجہ سے عثمان کو عزت ملی جس کی عزت کی وجہ سے علی کو عزت ملی جس کی عزت کی وجہ سے ان صحابہ کی عزت کی وجہ سے خواجہ کو عزت ملی اور ان کی وجہ سے ختم نبوت کے غلاموں کو عزت ملی ہم جب باری آئے گی پاک پیغمبر کی تمام کو چھوڑ کر سب سے پہلے محمد عربی کی عزت بچائیں گے صحیح ہے غلط ہے حضرت ابو بکر صدیق جب جا رہے تھے تو حضور نے پھر آواز لگا دی فرمایا کچھ ہو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر گئے <coughs> تو رات کو اما عائشہ فرماتی ہیں نیند نہیں آ رہی تھی ابا کبھی ادھر کروٹ کبھی ادھر میں نے کہا ابا کیا چھوڑا ہے گھر میں سب تو دے آئے سب تو یہ سوال یہ تھا یہ پاکستانیوں کا سوال نہیں تھا کہ کیا گھر پہ چھوڑا ہے سارا تو دے آئے ختم نبوت کے جلسے میں یہ وہ نہیں تھا یہ پوچھنا تھا کہ ابا جان کیا ہے میں کچھ تلاش کر کے دوں کیا رکھا ہے اب کچھ بھی نہیں ہے سب دیا ہے فرمایا بیٹا یہ جو میرے جسم پر کپڑے ہیں یہ تھوڑے مہنگے یہ تھوڑے مہنگے میں صبح جاؤں نیلام کروں جو دو پیسے بچے وہ آقا کے خدمت میں پیش کر دوں اما عائشہ فرماتی ہیں صبح ہوئی میرے ابا گئے جا کر کپڑے بیچے دو پیسے جیب میں رکھے ٹاٹ کی دو چادریں لی ایک یہاں باندھی ایک یہاں اور ادھر بٹانوں کی جگہ ببول کے کانٹے لگائے اب دیکھو دیکھو صحابہ کا مقام اور یہ کیوں ملا صحابہ کو یہ مقام کیوں ملا اس پر توجہ کریں اس پر غور کریں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ جا رہے تھے ایک راستے پر پڑاؤ ڈالا لشکر ساتھ تھا بیٹھے سو گئے اٹھے رونے لگ گئے صاحب آ گئے امیر المومنین خیریت کہیں سے کوئی شکست کی خبر تو نہیں آ گئی فرمایا نہیں سب اللہ کا فضل ہے پھر کا یہ وہی جگہ ہے جہاں میں نے لڑکپن میں بکریاں چرائی تھی لڑکپن میں بکریاں چرائی تھی کوئی بکری ادھر بھاگ جاتی کوئی ادھر بھاگ کوئی ادھر بھاگ جاتی تو میرا باپ مجھے کہتا ہے عمر بکریاں تو چلا نہیں سکتے ہو زندگی کیسے گزارو گے آج اس مقام پر پہنچا ہوں تو میرے ضمیر نے میرے احساس پر دستک دی کہ عمر تو تو وہ تھا کہ تجھ سے بکریاں کابو میں نہیں آتی تھی یہ کس کا فیضان نظر ہے یہ کس کی تربیت کا اثر ہے یہ کس کی نظر کا اعجاز ہے کہ آج تم خط لکھتے ہو تو دریا مان لیتے ہیں آج تمہاری پیغام ہوائیں لیے پھرتی ہیں عمر وہاں خطبہ دے رہے ہیں مسجد نبوی میں خطبہ دیتے ہوئے فرمایا ساریہ الجبل ساریا پہاڑ کا خیال کرنا صحابہ نے مڑ کر دیکھا کہ ساریا تو کروڑوں دور جہاد کر رہا ہے عمر کو کیا ہو گیا حضرت عمر نیچے اترے تو فرمایا عمر آج ساریا تو وہاں جہاد کر رہا ہے فرمایا ہاں اللہ نے تمام پردے ہٹا دیے تھے میں نے دیکھا کہ ساریا نے اسلام کے جھنڈے گاڑ دیے ہیں کفار پہاڑ سے آ کر دوبارہ حملہ کر کے ساریا کو زیر کرنا چاہ رہے تھے میں نے آواز لگائی ساریا پہاڑ کا خیال کرنا ہوا نے آواز پہنچائی ساریا کے کان میں ڈالی ساریا نے چند صحابہ پہاڑ پر کھڑے کر دیے میں اتر آباد میں ہوں اللہ نے سارا نظارہ دکھا دیا کہ وہاں پر اسلام کے جھنڈے گاڑ دیے گئے حضرت عمر نے کہا کہ آج یہ سارے واقعات مجھے رولا رہے ہیں کہ عمر تیرا پیغام ہوائے لیے پھرتی ہیں یہ کس کا کس کی تربیت کا اثر ہے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی قصہ مختصر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ ٹاٹ کی چادر پہن کر ببول کے کانٹے لگا کر آ رہے ہیں روایت میں لکھا ہے کہ اس گیٹ سے مسجد نبوی کے ابو بکر داخل ہوئے ٹاٹ کی چادریں پہنی ہوئی ببول کے کانٹے لگے ہوئے اور اس گیٹ سے حضرت جبریل امین آ رہے ہیں ببول کے کانٹے لگے ہوئے ہیں ٹاٹ کی چادریں پہنی ہوئی حضور علیہ السلام نے دونوں کو دیکھ کر مسکرائے فرمایا جبریل اس کی ادا تو سمجھ آتی ہے لیکن تجھے کیا ہو گیا فرمایا یا رسول اللہ تیرے صدیق کی یہ ادا اللہ کو اتنی پسند آ گئی ہے کہ وہ ستر ہزار فرشتے جو اللہ کے عرش کو پکڑے کھڑے ہوئے ہیں اللہ نے آج سب کو یہ لباس پہننے کا حکم دیا سبحان اللہ کہہ دو سبحان اللہ کہہ دو تو آج وعدہ کرو کہ ہم مشن صدیقی پر حضرت زکریہ نے ایک واقعہ لکھا یہ بھی سن لو اور میرے خیال میں جب تک تو مجھے اشارہ کر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ شیخ زکریہ نے فضائل اعمال میں صحابہ میں واقعہ لکھا ہے فرمایا کہ ابو بکر صدیق بیٹھے ہوئے تھے باقی عثمان علی رضی اللہ تعالیٰ علی مجمعین باہر باتیں کر رہے تھے تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے شان میں کسی نے ایسے ہی گستاخی والی نہیں بے ادبی کی کلمات کہہ دیے تو ایک شخص کھڑا ہوا فرمایا امیر المومن مجھے اجازت دو میں اس کی گردن اتاروں حضرت ابو بکر نے کہا بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ حضرت ابو بکر صدیق نے اسے کمرے میں بلایا اور حضرت عمر کو کہا عمر اگر میں تجھے توجہ سے سننا یہ باتیں دین ہمیں کس نے دیا اکابر علماء نے نا صحیح بولے علماء دیوبند نے اس وقت تک ہم دیوبند علماء کے غلام بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ اسٹیج انشاءاللہ متحدہ اسٹیج ہے اس پہ سب آئیں گے لیکن اب جو بات چل رہا ہوں میں دیوبندی ہوں مجھے دین میرے شیخ حضرت لدھیانی صاحب نے مفتی نظام الدین شام سے انہوں نے پڑھایا یا میں اپنی ماں کے پیڑ سے پڑھ کر آیا انہوں نے پڑھایا اور نانی سے نواسی سیانی پکے پکائے میں ڈالے پانی اب میں کھڑا ہو کر کہنے لگ جاؤں کہ نہیں لدھیانی صاحب کا علم و عمل کم تھا اور میں اس بات کو زیادہ جانتا ہوں کہ تو کون ہے دنیا مجھے لانت کرے گی عقل مند صحیح یا غلط ہے دین ہمیں علماء نے دیا اکابرین نے دیا ان سے بڑھ کر میں کتنی بھی کوششیں کر لوں میں نامو سے صحابہ کی خاطر تختہ دار کو چوم لوں توجہ کرنا اہم بات کہہ رہا ہوں میں ناموس سے رسالت کی خاطر اپنے آپ کو آگ لگا دوں کنویں میں ڈال دوں سب کچھ کرنے کے باوجود میں خواجہ خان محمد نور اللہ مرقدہ کی جوتی تک نہیں پہنچ سکتا صحیح ہے غلط ہے ان کی جوتی تک نہیں پہنچ سکتا کچھ بھی ہو جائے شیخ زکریہ نے لکھا ہے حضرت ابو بکر نے اسے بلایا فرمایا ابو عمر اگر میں تجھے اجازت دے دیتا فرمایا امیر میں اس کی گردن اتار ابو بکر نے فرمایا نہیں عمر یہ تیرے میرے توجہ توجہ توجہ العقل و تکفیل اشارہ تیرے میرے دشمن کے لیے یہ سزا نہیں ہے یہ تیرے میرے نبی کے دشمن کے لیے سزا ہے قتل پاک پیغمبر کے دشمن کا علاج قتل ہے حضور نے خود فرما دیا جو میرے صحابہ کو گالی دے اسے کوڑ مارو اور جو مجھے گالی دے اسے قتل کر دو ابو بکر صدیق کا فیصلہ ہے عمر فاروق کا فیصلہ ہے عثمان ذریعین کا فیصلہ ہے حیدر کا فیصلہ ہے کہ پاک پیغمبر کی عزت و ناموس سے بڑھ کر کسی کی عزت و ناموس نہیں ہے اور پاک پیغمبر کے گستاخ سے بڑھ کر شدید کوئی گستاخ نہیں ہے کسی کا گستاخ بھی ہو پاک پیغمبر کے گستاخ سے بڑھ کر وہ نہیں ہو سکتا جب تک قادیانی ہیں کہو ہم ادھر ادھر نہیں دیکھیں گے ان لانتیوں کو ختم کریں گے انشاءاللہ کیونکہ یہ میرے پاک پیغمبر کے گستاخ ہے سپریم کورٹ نے اپنے فیصلے میں لکھا ہے کورٹ کبھی میں اپنے والد محترم کا انداز نقل کر رہا ہوں کبھی فیصلہ غلط دے دے گی ہوئے الگ اخبار اس پر میرے والد محترم نے مقدمہ داخل کیا سب دلائل پیسے لیے فیصلہ خلاف لیکن حوالہ کبھی غلط نہیں کرے گی نقل یہ جو میرے شیخ شاہین نے چھپوائی ہیں اسمبلی کی کارروائی اس میں بھی وہی باتیں ہیں سپریم پاکستان کی سپریم کورٹ نے لکھا کہ مرزا غلام محمد قادیانی نے لکھا ہے کہ پاک پیغمبر جو پنیر کھاتے تھے اس میں سور کی چربی ملی ہوتی تھی لانت آستے بھیجے کوئی سن نہ لے ڈر رہے ہو یار کہیں سپریم کورٹ نے اپنے فیصلے میں لکھا ہے کہ مرزا قادیانی نے اما فاطمہ کے لیے کون اما فاطمہ جس کے لیے پاک پیغمبر نے فرمایا کہ یہ جنت کے عورتوں کی سردار ہے اما فاطمہ جب تشریف لاتی تھی پاک پیغمبر اپنی چادر بچھا کر اور اما فاطمہ کا استقبال کیا کرتے تھے اور جب اما فاطمہ کے انتقال کا وقت آیا علی کو بلایا فرمایا علی میرا جنازہ رات کو اٹھانا دن کو نہ اٹھانا اور میرے جنازے کے ساتھ لالٹین یا بتی نہ لینا میرے جنازے کی چارپائی پر لمبی چادر ڈال دینا علی نے فرمایا کیوں اما فاطمہ نے کہا کہ علی آج تک میرے چہرے پر یا محمد کی نگاہ پڑی ہے یا خدا کی نگاہ پڑی ہے یا تیری نگاہ پڑی ہے کسی غیر محرم نے میرے چہرے پر نظر نہیں کی علی میرا دل یہ گوارا کرتا ہے میرا ضمیر نہیں کہتا کہ کوئی میری چارپائی کو دیکھ کر یہ کہہ دے کہ محمد کی بیٹی فاطمہ کا قد اتنا تھا میرا ضمیر یہ بھی گوارہ نہیں کرتا اور محدث دہلوی نے لکھا ہے کہ قیامت کے دن آواز آئے گی نبی ولی غوث کتب ابدال جن فرشتے انسان سب اپنی نگاہیں نیچی کرو لوگ حیران ہوں گے نگاہیں ابھی تو گئے آدم اما عائشہ اما ہوا دیگر سب یہ نگاہیں نیچی کرنے کا حکم کیوں ملا غیب سے آواز آئے گی لوگوں نگاہیں نیچی کرو پل سرات سے فاطمت الزہرا کی سواری گزرنے والی ہے اس فاطمت الزہرا کے لیے مرزا غلام احمد قادیانی نے لکھا ہے اور وہ الزام نہیں ہے سپریم کورٹ نے اپنے فیصلے میں لکھا ہے کہ مرزا قادیانی کہتا ہے ایک دن نہ اونگ میں تھا نہ نیند میں تھا این بیداری کی حالت میں دیکھتا ہوں کہ محمد اپنی بیٹی فاطمہ کو لے کر میرے دروازے قادیان آئے ہیں اور محمد کی بیٹی فاطمہ نے میرا سر پکڑ کر اپنی ران پر رکھ دیا ہے ان سے ان سے ہمدردی کرو گے ان سے بائیکاٹ کتے مرتے ہوئے کو پانی پلانا واجب ہے عمر نے کہا تھا نا کہ کتا مر گیا تو عمر سے پوچھو کتے مرتے ہوئے کو پانی پلانا واجب ہے لیکن اگر پتہ پڑ جائے یہ دودھ پیتا بچہ قادیانی کا ہے اس کے اوپر بلڈوزر گھما دو یہ ایمان ہے غلط ہے بچہ دودھ پیتا بڑے کی بات نہیں کر رہا دودھ پیتا لیکن گستاخ کا بچہ یہ میرا فیصلہ نہیں یہ بھی آخری بات کر کے بات ختم کرتا ہوں کہ جب ابو بکر صدیق رضی اللہ نے مسلم کذاب کے خلاف جہاد روانہ کیا تو انہیں نصیحتیں کی فرمایا نہ ان کے بچوں کو چھوڑنا نہ ان کی عورتوں کو چھوڑنا نہ ان کے بوڑھوں کو چھوڑنا نہ ان کے جوانوں کو چھوڑنا ان کے گھروں کو آگ لگا دینا کھیتیاں کاٹ دینا جانوروں کو جلا دینا صحابہ نے عرض کیا کہ امیر المومنین اتنے اتنے جذباتی جذباتی پہلے بھی تو آپ جہاد پر بھیجتے رسول اللہ کے زمانے میں جو بھی جہاد پہ جاتا تھا اس کے لیے شرائط یہ ہوتی تھی کہ عورتوں پر ہاتھ نہیں اٹھانا اور جو اپنے عبادت خانوں میں بڈھے بیٹھے ہوئے یا جو جوان بھی چلا جائے عبادت خانے میں عبادت کر رہا ہو اس پہ ہاتھ نہیں اٹھانا اور اور جو اپنے گھر کا دروازہ بھلے اسلحے سے لے سے لیکن اپنے گھر کا دروازہ اندر سے بند کر دے اس پر ہاتھ نہیں اٹھانا اس کا مقصد ہے میں تیرے سے جنگ نہیں چاہتا لیکن مسلم کذاب کے لیے اتنے سخت وارنٹ صدیق اکبر نے فرمایا ہاں اس نے میرے پاک پیغمبر کی ختم نبوت کو داغدار کیا ہے اور جو میرے پاک پیغمبر کی ختم نبوت کو داغدار کرتے اللہ رب العزت اسے کبھی معاف نہیں کرتا اور یہ اصول ہے فرعون نے فرعون نے خدائی کا دعویٰ تو کب زور سے بولو یار سارے سو رہے ابھی اتنا بتایا گستاخ رسول کی سزا سرتن سے جدا اب تک سوچ رہے ہو بلکہ اب نہیں نہیں ایک ایک ایک اب اب صرف نعرہ یہ ہو کہ صرف اور صرف صرف صرف سمجھنا میری بات صرف اور صرف گستاخ رسول کی سزا سرتن سے جدا باقی کسی کی سزا یہ نہیں ہے اللہ کے گستاخ کی بھی سزا یہ نہیں ہے میرے شیخ محترم بیٹھے ہوئے علماء سے اکابرین سے معلوم کریں پیغمبر کی سزا صرف سرتن سے کی گستاخی اس کی گستاخی کی سزا صرف سرتن سے جدا ہے صحابہ کی بھی یہی فیصلہ رہا ہے امت مسلمہ کا اس پر تعامل رہا ہے آپ یہ عہد لے کر جائیں کہ انشاءاللہ اللہ ہمارے محلے میں جو قادیانی ہوگا پہلے تو کیا کیا ہوتا ہے قانون کیا ہوتا ہے قانون مار دو یہ میں مجلس تحفظ ختم نبوت کے پلیٹ فارم سے ہٹ کر کر کہ اپنی بات رہا ہوں ان کا ہمارا مجلس کا منشور تو یہی ہے کہ ان حرامیوں کو ڈنڈا دو جیسے میرے والد محترم عدالت میں انہیں دے کر رکھے ہوئے ہیں یہاں حضرت نے مقدمات درج کیے ہوئے ہیں لیکن یہ بھی میرے والد صاحب کے الفاظ تھے جب ڈنمارک میں گستاخ کے شائع ہوئے فرمایا پچاس سال ہو گئے اتنے مقدمات میں سفید داڑھی ہو گئی کیا ہوا ہے مار دو آج یاد کر کے اٹھو کہ ہمارے محلے میں ہمارے شہر میں کوئی دوسرا ہو اسے برداشت کر لیں گے لیکن قادیانی ہوگا انشاءاللہ اس کا سیاسی اور معاشی ایسا بائیکاٹ کریں گے کہ وہ شہر چھوڑنے پر مجبور ہو جائے گا اس سے کوئی سودا نہ لے اس کی کوئی تیمارداری نہ کرے پتہ پڑے کہ قادیانی کے گھر میں بم پھٹائے خوشیاں مناؤ وہاں کوئی نہ جائے صحیح ہے ایسا کرو گے وعدہ کرتے ہو اللہ پاک مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے واہ خرد الحمد للہ